اس کے بعد ہم ٹاپک پہ آتے ہیں جادو سے احتیاط کیا احتیاط کریں گے تو جادو انشاءاللہ نہیں ہوگا نہیں کے برابر ہوگا یا ہوا تو بھی اس کا انشاءاللہ جلدی علاج ہو سکتا ہے اس احتیاط میں ایک تو چیز یاد رکھے راستے میں کبھی کبھی دالیں وغیرہ جو گری ہوئی ہوتی ہیں وہ جادوئی ہوتی ہیں رستے پہ آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے دالیں گری ہوئی یا تیل گرا ہوا ہوتا ہے یا کبھی کبھی پانی چھڑکا ہوا ہوتا ہے وہ پانی کیوں چھڑکتے ہیں کبھی کبھی جادوگر یہ کہتے ہیں کہ اس کا پسینے والا کپڑا لائیں اب وہ جو آیا ہے جادو کروانے کے لیے اس کے وہ حاصل نہیں کر سکتا وہ ہو سکتا کسی اور کنٹری میں ہے تو کہتا میں نہیں لا سکتا تو پھر کہتے ہیں کوئی بات نہیں پانی کے ذریعے ہم کریں گے تو کسی تھرو یعنی جیسے جنوں کے کے تھرو یا کیسے بھی وہ پانی اس راستے میں ڈال دیتے ہیں جہاں سے وہ شخص گزرتا ہے نا جس پہ جادو کرنا ہے اس کے راستے میں وہ پانی ان کا منتر پڑا ہوا ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ جب بھی چلے گا وہاں سے تو اس پہ وہ جادو کا افیکٹ ہو جائے کبھی کبھی پانی گرا ہوا رہتا ہے اس پہ بھی چلنا نہیں چاہیے دالیں گری ہیں اس پہ بھی اسٹیمپ نہیں کرے تیل گرا ہے اس پہ اسٹیمپ نہیں کرے پھر لیمو مرچ وغیرہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ڈالی ہوئی ہوتی ہے اس پر بھی نہیں چلے احتیاط کریں یہ ساری چیزیں اگر راستے پہ نظر آ رہی ہے راستے میں ڈالی ہوئی ہیں تو اس پہ اسٹیمپ نہیں کرے اس پہ نہیں چلے کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جادو کسی اور کے لیے کیا ہوا ہوتا ہے لیکن غلطی سے کوئی شخص یعنی کوئی تھرڈ پرسن اس کے اوپر چل کے چلا جاتا ہے اور وہ اس کو ہو جاتا ہے تو بی کیئرفل رہے اور ہر چیز میں ڈرے نہیں کہ ہاں پانی ہے وہ بولے تھے نا جادو کا ہوگا تو ضروری نہیں وہ جادو کا ہی ہو ہو سکتا ہے کوئی بچہ پانی گراتے گراتے بوٹل سے چلا گیا ہو یا کچھ اور شک نہیں کرے اگر آپ نے صبح شام کے اسکار پڑھے تو بالکل بھی شک نہیں کرے ان شاء اللہ کچھ بھی نہیں ہوگا وضو میں ہے اور صبح شام کے اسکار پڑھے تو پھر اللہ پہ توقل کرے تو یہ ساری چیزوں پہ اسٹیمپ نہیں کرنا ہے کیونکہ کبھی کبھی یہ جو ہے نا جادوگر اتنے بدماش ہوتے ہیں کہ تھرڈ پرسن پہ جان بوجھ کے اس کا جادو اس پہ ڈال دیتے ہیں وہ اور ڈینجر رہتا ہے کسی اور پہ یعنی جو معلوم بھی نہیں کون ہے اس پہ ڈال دیتے تو یہ احتیاط کرے راستے پہ ایسی چیزیں اگر دیکھیں تو پریکاشنری احتیاط کے طور پہ اس پہ اسٹیمپ نہیں کرے اس پہ نہیں چلے دوسری احتیاط یہ کرنی ہے کہ اگر راستے میں یا قبرستان میں یا کسی بھی درخت پہ کپڑا لٹکا ہوا نظر آئے یا تعویذ لٹکی ہوئی ہے یا گڑیا لٹکی ہوئی ہے یا پھر کیل وغیرہ ایسے ٹھوکے ہوئے ہیں تو اس کو چھونا نہیں ہے اگر گھر میں ایسی چیزیں نظر آ رہی ہے تو پہلی بات باوضو رہے اور اس کے بعد چپٹا وغیرہ لے کے بسم اللہ الضی اللہ یا دُرماس میش ان فی الار و سماعی وسمی العالم پڑھ کے اس کو کہیں پھینک دیں اور ایسی جگہ نہیں پھینکے کہ کوئی پیر کس کا گرا تو پھر ہو اس کو ہی جادو ہو جائے بیٹر ہے کہ کہیں بہا دے یا کچھ ایسا کرے کہ جہاں پر کوئی نہیں جاتا ایسی جگہ بیابان جگہ میں پھینک دے کیونکہ جادو جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس پہ گزرتا ہے تو اس کو وہ جادو لگ جاتا ہے اسی لیے کیئرفل رہنا چاہیے ٹچ کرنا نہیں چاہیے دعا پڑھ کے جو بھی ہے چمٹا وغیرہ جو بھی ہے ڈائریکٹ ہاتھ سے نہیں اٹھایا اس کو اور وہ کہیں پہ ایسی جگہ بہائے کہ جہاں پر کوئی آتا جاتا نہ ہو تاکہ ان کے لیے بھی ہم خیر کا خیال رکھیں ہر ایک انسان کے لیے وہ بھی ہمارے بھائی بہن ہیں سارے تو یہ بھی دھیان رکھیں کبھی کبھی وہی جان بوجھ کے لوگ ایسے ڈال دیتے تاکہ تیسرے کسی اور کو جادو لگ جائے اور احتیاط یہ کرنا ہے کہ قبروں پر کتبے جو ہوتے ہیں تختیاں جس پہ نام لکھا ہوا رہتا ہے وہ لکھنا نہیں ہے اگر گھر میں کوئی کر رہا ہے تو اپنے لیے خود وسیعت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے قبر پہ کوئی نام نہیں لکھے گا تو یہ نام لکھنا نہیں ہے یہ بھی احتیاط کرے کیونکہ جس پہ جادو کیا جاتا ہے اس کے رشتے دار کا میں نے پہلے ہی بتائی اس کی ہی مٹی لائی جاتی ہے اور وہ بھی مارنے کے لیے ہم اپنے جنریشن کو خود مار سکتے ہیں کیا اپنے بچے کو یا اپنے پوتے پوتیوں کو نواسے نواسیوں کو تو یہ نام نہیں لکھنے ہیں یہ بھی احتیاط کرنا ہے کیونکہ یہ قتل کا جادو ہوتا ہے چوتھی چیز یاد رکھے احتیاط میں سوشل میڈیا پر اپنی تصویر نہ رکھیں تو یہ جو سوشل میڈیا پہ تصویریں وغیرہ ہیں وہ خود کی ہو بچوں کی ہو چھوٹے ہیں بڑے ہیں نابالغ ہے بالغ ہے کسی کی بھی تصویر نہ رکھے یہ تصویر لے کے جادوگر جادو کر رہے ڈائریکٹ ان کو ریڈی میڈ آپ دے رہے ٹول یہ ذریعہ ہے ان کے لیے اور یہ کئی ہو چکا ہے کئی ایک کیس میں ہو چکا ہے اس لیے میں آپ کو پھر سے اویئر کر رہی ہوں اور ایک چیز گھر میں تصویریں نہیں لٹکائیں کچھ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے جیسے گریجویشن ڈے ہو گیا تو اپنے بچے کی تصویر آج کل تو یو کے جی ایل کے جی یعنی چھوٹے چھوٹے بچے ان کے گریجویشن ڈے ہوتے ان کی تصویریں دیوار پہ لٹکی ہوئی رہتی ہیں یاد رکھے فرشتے جو رحمت کے ہوتے ہیں وہ داخل نہیں ہوتے ایسے گھر میں جہاں پر تصویریں لٹکائی جاتی ہیں اور اگر علاج کوئی کر رہا ہے تو بھی علاج نہیں ہوگا کیونکہ وہاں جن موجود ہے ایسی جگہ اور کئی ایک کیس ہم پڑھ چکے ہم جب ایم اے کر رہے تھے تو ایک کیس ہمیں پڑھنے کا موقع ملا اور وہ تھی یوروپین لڑکی تھی اس کو شوق تھے پہلے کے جو سائنٹسٹ ان کی تصویریں جمع کرنے کا اس نے اپنے ہاسٹل میں کچھ لگا کے رکھا ہوا تھا سارے دیواروں پر اور اسی کے اندر جن آ کے اس کے اوپر اٹیک کیا وہ کرسچن تھی اور کرسچن لوگ آپ کو پتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے جن کو بھگاتے ہیں شرکیہ طریقے سے تو وہ لوگ نے بہت کوشش کی اس کا جن نکالنے کی لیکن آخر میں وہ مر گئی مرنے سے پہلے اس کی سچویشن ایسی خراب تھی کہ خود پیشاب کرتی تھی اور خود زبان سے چاٹ کے خود کا پیشاب چاٹتی تھی خود کی گلازت چاٹتی تھی ٹوائلٹ چاٹتی تھی <laughs> یہ حال تھا تو یہ ساری چیزیں جو تصویریں لٹکانا یہ ساری چیزیں اب چھوڑ دیں اگر ہے تو آج ہی نکال دے گھر سے پھینک دیں اس کو کاٹ کے چھاٹ کے اس کو نہیں لٹکائیں کبھی کبھی اس لیے لٹکاتے یہ میری بہو ہے یہ میرا بیٹا ہے یہ میری بیٹی کی فیملی ہے پورا دیوار سجایا ہوا رہتا ہے مسلمانوں کے گھر میں میں نے دیکھی کچھ کچھ اس طرح سے اب غیر مسلم کی تو بات ہم نہیں لے رہے مسلمان یہ کام کرتے ہیں حالانکہ منع کیا ہے نا آپ وسلم نے جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے کچھ ایسا پردہ لگایا ہوا تو اس پہ کچھ تصویریں تھیں تو آپ اندر نہیں آئے باہر ہی رکے تھے وہ ڈر گئی بولے کیوں نہیں آ رہے تو بولے کہ یہ جو لگائی ہے نا اسے فرشتے بھی نہیں آتے اور وہ خود نہیں آ رہے تھے اندر اس کو کاٹ دیا انہوں نے نکال دی ایسی تعلیم ہم کو دے کے گئے کیوں اب دیکھیں یہ تعلیم کا ہم فائدہ کیا اٹھائے کچھ اٹھائے ہم نے الٹا اپنے گھروں میں تصویریں سجانا شروع کر دی اور ابھی پتہ نہیں ایسے ایسے کچھ اوتھینٹک لوگ بھی مجھے تعجب ہوا کہ کہتے ہیں یہ تصویریں جو نا وہ تھوڑی ہاتھ سے ڈرا کی ہوئی ہیں وہ چلتی ہیں یہ تو فوٹو ہے نا تو اس کا کوئی اس کا پرابلم نہیں ایسی باتیں کر رہے سب شیطانی ہی ہے یاد رکھے تو یہ تصویریں وغیرہ نہیں لٹکائیں پھر